انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سے مروی ہے احتج آدم آدم آدم آدم و موسا موسا موسا موسا اور کی آپس میں بحث ہوئی فحج تو علیہ علیہ السلاۃ السلاۃ والسلام والسلام جیت گئے صحیح الجامع نائن فائیو سلسلہ صحیحہ نائن زیرو سکس کس بات میں بحث ہوئی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے احتج آدم آدم اور الصلاة والسلام ان کی آپس میں گفتگو ہوئی فقال انت آدم الذي خلقك الله آپ ہیں وہ آدم جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وہ نفیق اور اپنی روحوں کی وہ فرشتوں کو سجدہ کروایا کروائے اور اپنی جنت میں تمہیں ٹھہرایا اخرج الناس من الجنہ بزنبک آپ کی بھول کی وجہ سے ساری جنت سے نکل گئے واشقیت ہوں آپ کے نکلنے کی وجہ سے سارے بدبخت بنے قال آدم آدم علیہ الصلاة والسلام فرمانے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ انت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه اللہ نے تمہیں چنا رسالت کے ساتھ تو اس سے ہم کلام ہوئے وانزل ع چورات اور تورات تجھ پہ نازل کی اتلومنی امر کینی اللہ قبل ان تم یہ بتاؤ کہ تیرے ساتھ بھی اللہ نے کلام کی تو نے کیوں بندہ قتل کیا کہا میری تو قسمت میں لکھا تھا یہ کہا تلومنی منی امر كتبه کہتے بہ قبل ان قبلوقانی تو آپ مجھے کیوں ملامت کر رہے ہیں میری بھی اللہ نے قسمت میں لکھا تھا اور میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھا تھا فحج آدم موسا تو آدم علیہ السلاۃ والسلام اس گفتگو میں موسا علیہ السلاۃ السلام پر کامیاب ہوئے یعنی ان کو خاموش کروا دیا صحیح الجام نائن سکس سلسلہ صحیحہ نائن زیرو نائن